معروف پکھاؤ جی پنڈت ایودھیا پرساد سے لیا گیا ایک انٹرویو سنوا رہے ہیں ان سے بات چیت کر رہی ہیں حفیظ احمد خان کیا کہنے پنڈت ایودھیا پرساد جی آپ نے جو یہ ساز ابھی بجایا یہ تو سمجھیے کہ ہمارے ہندوستان کا سب سے قدیم ساز ہے اور آپ موسیقی کی دنیا میں اس ساز کی بدولت آپ نے کافی نام حاصل کیا ہے تو پنڈت جی آپ اپنے فن اور آپ اپنے ساز کے بارے میں اور موسیقی کے ماحول کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کا یہ جو ساز ہے اس کی تاریخ کیا ہے یعنی اس کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے ہاں، اس کی ابتدا تو شریمان جی ایسے ہوئی ہے کہ شنکر کا بھکت ایک برتاثر تھا جی ہاں جس نے بڑی تپسیا کر کے شنکر سے بردان پائے بہت سے اور وہ ایسا بلاکاری جی ہاں۔ ہارتا نہیں تھا جی اور اتنا بل اس کو پراپت ہوا تو شنکر سے خود کہا کہ مجھ سے آپ یدھ کیجیے اچھا تو اب شنکر نے تو خود بردان دیا تو جی ہاں۔ مہاراج شنکر اور انہوں نے کہا بھائی اچھا تو گنیش کی اتپتی ہوئی اچھا گنیش کی اتپتی ہوئی اور گنیش جی نے اس کو یدھ میں مارا اچھا اس کے رکت سے اور مٹی سے یہ پکاوچ کی جو دیہ ہے یعنی جسم ہاں یہ جو ہمیں ہاں۔ جو لکڑی کا حصہ یہ لکڑی کا حصہ دکھتا ہے یہ تو اس کی اس کا رک سے جی۔ اور مٹی سے بنا مٹی سے یہ چیز بنی یہ بنی اور گٹے اس کی ہڈیوں سے بنے اچھا گٹے جو لگے ہوئے جو جی ہاں، سامنے جس کے اوپر یہ کھال کی پتیاں ہیں ہاں۔ تو یہ گٹے جو ہیں وہ اس کی ہڈیوں سے ہڈیوں سے بنے اس کی کھال سے یہ مڈا گیا اچھا ایسا ہوا جی۔ اور پرتم اس کو گنیش جی نے بجایا اور بہت اچھا پہلے بجایا سب سے پہلے اچھا گنیش اس کے یعنی بہت اچھی بجائی اور گنیش نے شنکر کی بھکتی کی جی ہاں۔ اور نارد منی اور اتیادی گندرو لوگ بڑے بڑے دیوتا جی ہاں۔ گائن کرتے تھے ان کے ساتھ میں شنکر وہ گنیش جی بجایا کرتے تھے اچھا اور گنیش جی سے پھر یہ دیوتاؤں میں سب میں چلا چلا کتنا زمانہ ہوا تو میں اس کے لیے جی، کیا یہ تو آپ نے اس زمانے کی بات بتائی جو کہ یعنی تاریخ جی ہاں۔ جب سے قرم بند ہونا جی ہاں۔ اس کے بہت پہلے کی بہت پہلے کی بات ہے لیکن کیا آپ وہ دور یا وہ عہد بتا سکتے ہیں جب کہ موسیقی یعنی گانے یا بجانے کے سلسلے میں اس ساز کا صحیح یعنی کلاسیکل ڈھنگ سے استعمال ہوا کہ نائک گوپال جی اور جی۔ جی۔ یہ بڑے اس کے بہت اچھے جاننے والے اور دھرپد اور اور ان لوگوں نے ایسا کام کیا جو پخاوچ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا اچھا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ جتنے دھرپد اور دھمار والے جی کلاکار گزرے ہیں جی ان کے ساتھ میں پخاوچ جی۔ جی ہاں ایک یعنی مناسب سامان گیا ہے ہاں۔ جی ہاں حضرت امیر خسرو صاحب کا جو زمانہ تھا جی اور نائب گوپال کا زمانہ جی نہیں وہ تانسین کا زمانہ نہیں تھا اچھا یہ تو برسوں پہلے کی بات ہے اچھا تو پنڈت جی جی۔, جی ابھی آپ نے کہا نا کہ نائک گوپال اور جی۔ بابرا ہاں۔ یا تانسین ہاں۔ اس زمانے میں یہ عروج پر تھا ہاں۔ تو یہ ہوئی یعنی مختصر سی پکاوج کی تاریخ جی اس کے بعد کا دور آپ بتا سکتے ہیں پکاوج یعنی کن کن علاقوں میں ہندوستان میں مقبول رہی جی ہاں خان صاحب یہ مہاراجا بنارس کے یہاں جی ایک پروہت تھے ان کے داس جی اچھا جو کہ ان کے یہاں رہا کرتے تھے پنڈت تھے جی ہاں اور وہ مردنگ گندھروں لوگوں سے کچھ جی۔ ایسے دیوتا لوگ جن سے کہ ان کو تعلیم میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کون لوگ تھے جی ہاں جی نے جو تعلیم پائی مطلب یہ کچھ روحانیت کی بات ہے ہاں۔ اچھا اور وہ تھا تعلیم سنگھ کو دیا کدم سنگھ کدم سنگھ وہ تو اپنے زمانے کے مانے ہوئے فنکار جی ہاں، وہ داس جی کی تعلیم کدم سنگھ کے پاس آئی اور ہمارے خاندان کی کدم سنگھ کے یہاں کی وشیشتا یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں گے جی۔ کہ ہمارے یہاں لڑی جیسے موتیوں کی لڑی ہوتی ہے جی ہاں۔ اس طرح کے بولوں کا گتھاؤ آپ جی۔ کسی خاندان میں نہ پائیں گے اچھا۔ نانا پان سی ہے گھر لیکن وہ ہمارے یہاں سے اچھا لیا گیا ہے ہاں۔ لیکن وہ گھر ابھی آپ نے بہت بڑے فنکار کدو سنگھ جی کا ذکر کیا جی جی یہ خاص رہنے والے کہاں کے تھے یہ بولا اچھا اور پھر کہاں مقیم ہوئے جہاں سے فن کی مختلف باجد علی شاہ کے یہاں بھی رہے اچھا۔ لکھنؤ جی ہاں۔ اور بشوناتھ سنگھ ریوا نریش اچھا ریوا کے مہاراجا ریوا کے مہاراج بشوناتھ سنگھ اور ذوالفقار علی خان جی۔ باندھا نواب باندھا اچھا نواب صاحب کے یہاں وہ ہاں، لازم تھے ہاں۔ اور گوالیئر جی ہاں اور دتیا جی اکثر ریاستوں میں جہاں گئے وہاں جی ہاں یہ تو چار چار موم بتی گول ہو جاتی تھی اچھا ایسے ریاضی لوگ تھے مہاراج اچھا۔ ان کا کیا ٹھکانا پنڈت جی ابھی آپ نے ایک خاص اصطلاح پیش کی بخار جی۔ کے باج کی جی۔ لڑی ابھی جی۔ آپ نے فرمایا نا جی جی کہ لڑی جو ہے وہ کیا چیز ہے اس میں کوئی خاص باج کا بول ہے وہ ہاں۔ خود بھی دیکھ سکتے ہیں جی ہاں اس کا میں عرض کرتا ہوں جی ہاں اس کا نمونہ ذرا پیش کیجیے ان بولوں کا جواب دیکھیے جیسے موتی کی لڑی ایسا یہ بات آپ اور خاندانوں میں کہیں نہیں دیکھیں جی ہاں پنڈت جی یہ بول جو آپ نے ابھی جی پڑھ کر سنا ہے جی اس کا ذرا ترجمہ آپ پکھاوچ پر بھی جی، بہت بہت کس طرح کی بندے سے کیسے بول ہیں جی ہاں تو یہ تو آپ نے لڑی کے بول بتائے جی پخاوت کے بعد میں اور کون کون سی اصطلاحیں ہیں بعد میں جی ہاں خاص طور سے ایک گڑیوں کے ساتھ میں جو ساتھ ہوتا ہے جی وہ ایک ساتھ ایک الگ چیز ہوتی جی ہاں یہ تو بالکل جس کو ہم سولو کہتے ہیں جی ہاں جی ہاں یعنی اس اعتبار سے جو بول ہیں ہاں۔ انہیں کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ پرن ہے جی ہاں اس میں گت تو نہیں ہوتی جی ہاں۔ جو ہے مقابلے کی چیز ہے تو پرن کا ایک نمونہ جی بہت خوب

یہ ساتھ سے پہلے بھی ایک کوئی خاص چیز ہے جس کو جو تبلے میں بھی استعمال ہوتا ہے جی جس کو ریلا کہتے ہیں وہ وہ اس پکاوج میں بھی بجائے جی ہاں جی ہاں ہوتا ہے وہ کس انداز سے وہ کچھ ہوتا ہے مہاراج اچھا ہاں جو بین کے ساتھ بین کے ساتھ بچتا ہے جی بالکل آپ ٹھیک آپ نے کہا جی۔ یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں دیکھیے جی یہ ایک لڑی کے طور پر بھی ہے جی۔ اور یہ ساتھ بھی ہے اچھا جی بہت لوگ یعنی جی, ہاں جی۔, جی, ہاں جی۔ یہ تو آپ نے کے بارے میں بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں جس طرح سے یہ تبلے کے مخصوص ٹھیکے ہیں جی اسی طرح سے پخاوچ کے بھی خاص ٹھیکے جی ہاں خاص ٹھیکے ہیں خاص طور سے جیسے تبلے کے اندر بھی جی ویسے تو دکھانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں جی لیکن خاص طور سے تعلیم تبلی میں تعلیم میں ہوتی جی تبلیغ جو کوئی سولو کرنے کو بیٹھے گا جی ہاں وہ ایک ویسے یعنی جتنی آزادی کے ساتھ تین ہاں، سال بجائے گا ہمارے ہاں، وہ تین تال میں تعلیم ہوتی ہے اسی طرح ہمارے یہاں چار تال میں تعلیم ہوتی ہے جس کو چوتال بھی جس کو چوتال کہتے ہیں اچھا یہ چلا رہا ہے یہ اوپر سے چلا رہے ہیں اچھا۔ اور یہ بالکل پرمپرا صحیح ہے ہاں، یہ تعلیم جو ہے جی۔ وہ ترتال میں ہی ہوتی ہے تبلی جو بجائیں گے وہ ترتال میں ہی بجائیں گے جی۔ اور دکھانے کے لیے تو چاہے جھپتال اور چاہے سواری اور چاہے پڑو دست ہو چاہے کچھ بھی ہو جی، ہاں۔ لیکن وہ کوئی خاص بات یعنی خوبصورتی کے لیے ہاں ہاں وہ یا تبدیلی کے لیے ہاں، تبدیلی کے لیے کسی نے کچھ کہا تو لوگ ہے یہ بھی غنی جی ایک بڑا ایک اچھا سوال پیدا ہوتا ہے ابھی آپ نے تبلے کا بھی ذکر کیا جی۔ ساتھ بخاوت کا جی اس کا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں سازوں کا جی۔ کچھ آپس میں خاص رشتہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کیا تعلق ہے ان دونوں سازوں کا ان تعلق اس کا سازوں کا یہ ہے سیمان جی جی ہاں کہ یہ انگلیوں سے تبلا بجتا ہے جی خاص طور سے جی ہاں اس طرح کا چلن بجاتے ہیں تبلی اور یہ انگلیوں سے ادا ہوتا اور دہلی والے تو دو انگلیوں سے تبلا بجاتے ہیں اچھا اور وہ دو انگلیوں سے ایسا بجاتے ہیں کہ جواب نہیں جی ہاں اور پورا بانے آتے ہیں جیسے بھی گرکٹ بھی بجاتے ہیں اور یہ بجاتے ہیں اس کو اس کا باپ جو ہے وہ پکھاوا جی ہے اچھا اچھا جی ہاں دیکھیے جس طرح سے تبلے میں ایک تو ہوتا ہے تبلا ہاں جو کسی بھی سر میں ملا لیا جاتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے بایاں جو کہ بہت ہی یعنی بہت گونج پیدا اسی طرح یعنی پخاوت کے بھی حصے ہیں تو یہ حصہ جو ہے دایاں کوئی خاص نام ہے جی ہاں دینا ہی نام ہے اس کا اچھا جی ہاں دینا ہے یہ اس میں کون سے بول یعنی اس حصے میں آتے ہیں یہ اس کی ایسا ہے کہ اب یہ بول اس میں نہیں بجیں گے تبلے میں اچھا اس طرف جیسے تبلے میں بایاں ہوتا ہے آٹا لگانے کا کوئی خاص مقصد بس اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ گونج ہو جائے گونج پیدا ہو تو یہاں کے جو بول نکلتے ہیں وہ ہوتا ہے ہے ہوتی کاگھے اور کاگھے اور تا تیت جی یہ دہنی سے نکلتے ہیں اچھا ہاں تو اور تبلے میں نا تن نا تن نا نا نا تیر کت اس قسم کے بول اس میں اکثر کیا ہے اس کو دو حصے جو کیے ہیں امیر خسرو صاحب نے یہ بات رکھی ہے تو یہ صحیح ہے کہ حضرت امیر خسرو جی رحمت اللہ علیہ نے جی پخارج کے کو کاٹ کے کہنے چاہیے جی، جی،, جی جی جو دو حصے بنائے تو وہ تبلا کہلایا وہ بڑی خوبصورتی سے کیا گیا اس اچھا۔ کام کو بڑا خوبصورتی سے کیا اس میں کوئی شک نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تبلا بجانا پخاوت کے مقابلے میں آسان ہے اس واسطے کہ دونوں ہاتھوں کو سہارا ملتا ہے یعنی تبلے اور بائیں رکھنے کا جبکہ یہ زیادہ محنت کی چیز دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان ہاتھوں کو کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے تو یہ کہاں تک بالکل پکاوٹ بہت ادھک زیادہ محنت کا تو شاید ایسا ہے کہ ہر مشکل چیز کو آسان بنانے کے لیے جی ہاں۔ ایجاد اور اختراع ہوا ہے ہاں، وہ یہی ہوا اور اسی ایجاد کی روشنی میں جی۔ شاید حضرت امیر خسرو نے بخاوت ہاں۔ حصے جی، میں جی بدل دیے کوئی شک نہیں بالکل ٹھیک پنڈت جی اس کے کوئی خاص تال ہوتے ہیں ہے ہاں مہاراج تو ہوتا ہی جی دا یہ چار تال ہے اچھا اور مسئلہ پھر دوسرا تال دھمار ہے جی ہاں نہیں میں معاف کیجیے گا میں ایک سوال ذرا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تبلے میں اسی بارہ ماترے کا اکتال ہے یعنی جو اکتالا کہلاتا ہے جی،, جی جی جس کے بول دھن دھن دھا ترکرتونا کتر جی، دھن تک جی بالکل تو جہاں تک کہ یعنی ماتروں کا تعلق ہے جی جی جی وہ تو بالکل ہی برابر ہیں بالکل ہے میرے خیال سے اس کے حصے جو بنائے جاتے ہیں ہاں۔ ان کا بھی میرے خیال سے ان کی بھی تقسیم یکساں ہیں ہاں وہ اس میں ہی ذرا سی بات ہے جی ہاں کہتے ہیں دن تا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو اس میں یہ چار تال یوں کہتے ہیں جی۔ اور ایک تال میں دھی دھی دھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اچھا تیری تال ہے جی اس میں چار کر دیتے ہیں اچھا تو اس کا کچھ حصہ اس قسم کا رکھا ہے جی ہاں جی ہاں۔, ہاں اور وہ رہتا بھی ایک تال ہے اچھا، اچھا۔ جی ہاں۔ اس کو اکتالا جو کہا ہے جی ہاں تو وہ ایک ہی تال رہتا ہے اس میں تو پنڈت جی یہ جو سب سے خوبصورت سب سے قدیم جی اور سب سے میں تو کہوں گا لطیف تال جو ہے وہ چوتال ہے جی وہ آپ ذرا تھوڑا اس کا باج پیش کیجیے بہت اچھا بہت اچھا اور بہت سارے مگر مہاراج اب میرا تو اسی سال کی عمر ہے اچھا چوتال کے علاوہ بھی کوئی خاص تال اس ہاں دھمار ہے دھمار کا نمونہ آپ ذرا سا پیش کیجیے جی بہت اچھا کا دے دے تے تے تے تے تے تے دا گے چار پانچ چھ گیارہ بارہ تیرہ چودہ دیکھیے کیسا انوپراس ہے یہ جی۔ ہمیں ایک اکثر تاکے لوچن جلد تاکے کنڈل سر مغل تاکے ہیں اربن مال تاکے بسن پیت پٹ تاکے تاکے دھلوان بان تاکے ہیں وید رٹ تاکے من براگ تن تاکے لکھے من پال تاکے یہ کمار کون تاکے وشوامتر جی نے اچھا۔ بتایا ہے مہاراج جنک کو اچھا۔ جنک نے یہ کہا کہ یہ کمار کون ہے جو آئے ہوئے جی ہاں، جی۔ درست تو مہاراج یہ وشیشتا جو جی ہاں۔ تو یہ بھی لوگ پنڈت لوگ پرتاپ جی جو ہوئے ہیں ہاں۔ انہوں نے بھی وہ انوپراس رکھا دیکھی مہاراج کا دے دے دے دے دے دے دے پنڈت جی جی میں آپ سے یہ تو پوچھنا بھول گیا جی آپ کی جو شروع کی تعلیم تھی وہ کس انداز سے ہوئی مہاراج تاکہ ہمارے سننے والوں جی ہاں تو اس وقت سے جی ہمارے یہاں کی تعلیم جی آپ نے سب سے پہلے کن سے سیکھا میں نے اپنے پتا سے سیکھا آپ آپ کے میرے پتا کا نام گیا پرساد اچھا اور وہ بھی رامپور میں ہی رہتے تھے جی ہاں اچھا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ رامپور جو کہ ہندوستان میں ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے موسیقی کے مرکز کی جی، ہے جی جی جی جی وہاں کے ماحول میں جی جی آپ نے آنکھ کھولی جی بالکل کوئی شبہ نہیں بالکل یعنی بڑے بڑے استادوں کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے ایسے لوگ رہے جن خانہ ایسا رہا رامپور کیسا کہی اب وہ جی ہاں۔ جو اور اور جو جگہیں ختم ہوتی گئی تو پھر رامپور آباد جی ہاں تو شروع میں جب آپ نے اب جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جی۔ سات سال کی عمر میں جی۔ آپ نے سیکھنا شروع کیا تو وہ کون سے بول تھے جو ابتدا میں آپ کو بتائے گئے میرا مطلب یہ ہے کہ بغاوت سیکھنے کا جو ایک وہ ہے اسٹوڈنٹ یا طالب علم جو ہے وہ شروع میں کیا سیکھتا ہے کیا بول ہوتے ہیں مہاراج ہمارے یہاں کی تعلیم ایسی ہے جی ہاں کہ چوبیس بارہ قاعدے اور چوبیس قاعدے جی ہاں پھر چوبیس بھی اور دوسرے چوبیس بڑے بڑے جی جی پھر اس اس سے بھی طرح چوبیس چوبیس چلتے رہے اچھا وہ جو قاعدے قاعدے وہ جو ہیں اس کا نمونہ ذرا پیش کر سکتے ہیں یعنی کس اعتبار سے ان قاعدوں کی تشکیل ہوئی ہے جی یعنی ایک قاعدے سے دوسرا قائدہ جی ہاں دا دا دا دا کہتے کہتے کہتے کہتے ہیں ہیں ہیں ہیں جی تبلے میں میں اچھا یہ وہ ہے جی۔ اب اس کا ایک پہلا قاعدہ جی ہاں پلٹے ہوتے ہیں جی ہاں ہے گاما جی ہاں، گاما سارے ہاں۔ سارے پا یہ وہ شروع ہوتا جی ہاں بس یعنی یہی فقرے جو ہیں یہی ٹکڑے اس پر ریاض کرتے کرتے منزل آتی ہے کہ سارے بول بہت صفائی اور بہت اچھے طریقے سے یعنی پخاوجی ادا کر سکتا ہے جی ہاں پنڈت جی یہ تو آپ نے یعنی شروع کی تعلیم کے بارے میں بتایا آج کل یہ ساز جو ہے یعنی بہت ہی کمی کے ساتھ لوگ بجا رہے ہیں جی ہاں اس کی خاص وجہ کیا ہے مہاراج کٹن بہت یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اچھا اور اب میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا ذرا برا معلوم ہوتا ہے میں اپنا مجھے ناز ہے جی. میرے گھرانے کی جو تعلیم ہے جی ہاں آپ بھارت نرس میں کہیں دیکھے گے نہیں جی واہ آپ کے یہاں کے جو آپ کا باج ہے جی اس کی خصوصیت کیا ہے جو دوسرے لوگوں سے الگ کرتی ہے آپ یہی میں نے عرض کیا ہے ابھی آپ کے سامنے ابھی آپ اس چلن کی کسی سے بھی پرنت کروائیے کوئی نہیں سنائے گا اس چلن کی یہ لگنی ہوئی اس چیز پہ یہ

وہ ہر ایک جگہ یہ چیز نہیں پائی جائے گی اچھا آپ نے آپ کی تو ماشاء اللہ عمر کافی ہے آپ کتنی عمر ہوگی آپ کی جی اکیاسی میرا سال چلا اکیاسی سال تو کتنے عرصے سے آپ یعنی اعلیٰ قسم کے فنکاروں کو سنتے آئے ہیں بہت بڑے بڑے پنڈت بڑے مشہور و معروف استاد تو ان کے نام آپ بتا سکتے ہیں جس میں کہ گویے اور سازندے دونوں ہی شامل ہیں مہاراج یہ ڈاگر خاندان کے بندے جی۔ الدین نثار الدین یہ تمام سب سب کے ساتھ میں بجایا ہے میں نے اچھا اور یعنی رام پور میں حیدر خان اور فضا حسین خان جی اور خاص طور سے جو یہاں پر رام پور میں یہ ایک جن خانہ رہا استاد عنایت حسین خان جی ہاں جواب نہیں تھا ان لوگوں کا اور وہ میں نے ابھی یہی عرض کر رہا تھا کہ وہ تعلیم کا دماغ میں ایک دائرہ ہے کہ اب نہیں سنتا وہ چیز جی۔ کہیں دیکھتا ہے کچھ بینکاروں کو بھی سنا ہوگا آپ نے ہاں محمد حسین تھے بینکار جی اور دبیر خان صاحب کو بھی جی ہاں دبیر خان بھی تھے وزیر خان تھے جی ہاں، وزیر خان صاحب وزیر خان صاحب نواب صاحب کے یہاں جی والے رامپور ہاں، رامپور کے ہی اور نواب کے استاد تھے اور بہت جی۔ اچھا تو بہت اچھی بھی جی ہاں تو آپ آج کل کا جو گانا اور بجانا ہے اس کے معیار کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ کافی محنت بھی کر رہے ہیں کچھ حاصل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں جی کہ بڑی ترقی کی ہے ہندوستان میں جی تبلے نے تو بہت ہی اچھی ترقی کی ہے اچھا تبلا ہاں، تو بہت ہی اونچا ہو رہا ہے تبلے میں آپ نے کون کون سے استادوں کو سنا ہے اب وقت جی احمد جان ہوا کا تو جواب ہی نہیں ہے کیا دینا ہے جی بہت بہترین ہیں ہیں وہ جی اور اور بھی لیکن خاص طور سے اللہ رکھے بھی ہیں جی ہاں۔ شانتا پرساد گدئی بھی ہیں جی اور مہاراج بنگال میں بہت سے بنگالی بھی تبلا بہت جی ہاں۔ اچھا بجا ہیں اس ملک میں کچھ علاقوں میں اور دوسرے یعنی مہاراج نہیں پکھاوج بھی اور بجاتے ہوں گے اور فنکار ہاں بجاتے ہیں میرا مہوتسو جی۔ کا یہ پرشوتم داس بھی ہے جی ہاں یہ بھی نانا پانچ سے کے سکھارام تھے میرج کالج میں وہاں لکھنؤ میں جی ہاں اب وہ ان کے سیکھا ہوا ایک شیش ناٹک اکاڈمی نے ہم کو پاٹک رماکانت پاٹک وہ ہم کو دیا گیا ہے وہ سلرام پور میں آتا سیکھتا ہے اس کو دو سیکھتا ہے کیسے تو گیا تو اب وہ چھوٹے چھوٹے مہاراج جو آپ کو میں نے ابھی سنا ہے وہ اب میں نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے سیکھنا شروع کیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے جی جی جی کہ ہمارے جو ہونہار فنکار ہیں وہ اس قیمتی اور قدیمی ساز کو سیکھیں گے ہاں، ہاں، ہاں، مطلب ملک کی روایات کو برقرار گے بالکل ایسی بات اگر کوئی یعنی آپ سے سیکھنا شروع کرے جی جی جی سمجھدار جی صلاحیت فنکار ہے تو تقریباً کتنے دن لگ جاتے ہیں معیار پر پہنچنے کے لیے ہے جی ہاں کہ ویسے تو یہ کام کا ہے جی ہاں بالکل کئی عمریں چاہیے ہاں، لیکن کم سے کم آٹھ سال سال تک یہ نہیں جس میں جی اس قابل ہو جائے گا کہ آپ سنیں گے تو خوش ہو اچھا پنڈت ایودھیا پرساد جی،, جی،, ہاں، جی آپ کو بہت بہت شکریہ کہ دیکھیے آپ اتنے بزرگ ہیں یہ تو آپ کے تعریف ہیں آپ یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور اتنی اتنے فنکارانہ انداز میں اور اتنی محنت سے آپ نے اپنے یعنی ساز کے کچھ نمونے پیش کیے اور اس ساز سے متعلق کچھ قدیمی باتوں سے ہمارے سننے والوں کو شناس کرایا آپ کا بہت بہت شکریہ آداب ہے